صلى الله تعالى عليه وسلم من وی حامل ہو ہم مسلے میں ہی انتہائی قابل اعتران بھائیوں اور دوستوں اور بالخصوص علماء کرام اور جمید عالم سندھ سے جو منسلک دعات ہیں آج پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے مانجن میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور اس میں ہمارے محترم بھائی مولانا محمد اعظم لانڈر حافظ اللہ کا ایک بھرپور کردار تھا بلکہ آپ کی نصیحت اور ہدایت تھی جس پر یہ حاضری کا موقع بن گیا آپ سب بھی تشریف لائے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرما دے اللہ رب العزت آپ کے ایک ایک قدم کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے اگر نیت میں اخلاص ہو تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں ابھی محترم ڈاکٹر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے لیکن اخلاص نیت بہت ضروری اگر آپ یہاں تشریف لائے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ دین سمجھنا ہے اور قرآن حدیث کی باتیں سننی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور آگے ان کی دعوت پیش کرنی ہے اس حدیث کی روشنی میں جس کا ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے نظر اللہ سمع منی حدیث فافظہ ہو ہو فب اللہ کما کا ہو کما خال کہ اللہ رب عزت اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے یا کر دے گا جملہ دعائیہ بھی ہے اور جملہ خبریہ بھی جس نے میری حدیث کے ساتھ یہ چار طرح کا تعلق جوڑ دیا ایک حدیث کو سننے کا شوق دوسرا حدیث کو یاد کرنے کا شوق اور تیسرا حدیث کو سمجھنے کا شوق اور چوتھا حدیث کو آگے پہنچا دینے کا شوق یہ چار شوق جس شخص کے اندر پیدا ہو گئے اللہ رب العزت اس کا چہرہ تر زیادہ کر دے گا فرما دے گا اور یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے خوشخبری ہے کیونکہ قیامت کے دن چہروں کی تر و تازگی یقیناً انسان کی نجات اور جنت کے داخلے کی طرف اشارہ ہے اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کا مسلاب بنا دے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں حاضری کا فائدہ انہیں کو ہوگا جن کی نیت میں اخلاص ہوگا اگر کوئی ساتھی کو بھائی محض تماشوینی کے لیے یا کسی اور منفی سوچ کے ساتھ آیا ہے یہ وقت کی بربادی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا یہ وقت کا ضیاع ہے طلب علم میں اخلاص نیت بہت ضروری ہے یہ راستہ بڑا عدیم الشان ہے نبی اسلام کا فرمان منصبہ کا تریقن یا تین صرف علم طریقن جننا جو شخص ایک راہ پر چلے صرف طلب علم کی نیت سے کہ علم حاصل کرنا ہے قرآن حدیث کی باتیں سننی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے یعنی طلب علم کے لیے جانا در حقیقت جنت کی طرف جانے کے مترادف ہے طلب علم کے لیے جستجو کرنا آگے بڑھنا در حقیقت اللہ کی طرف بڑھنے کے مترادف ہے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے ایک مجلس میں ایک شخص بڑے شوق سے آپ کے قریب آ کر بیٹھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اوا اللہ آ اللہ علیہ جو آگے بڑھا شوق کے ساتھ اور قریب ہو کر بیٹھا سننے کے لیے در حقیقت یہ اللہ کی طرف آگے بڑھا اور اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا جگہ دے دی اور اس پر اپنی رحمتیں بھرپور نازل فرما دی اخلاص نیت اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمل سب سے اونچا ہے اور جس قدر اونچا عمل ہوگا اسی قدر اخلاص نیت بھی بڑا عظیم و شان ہونا چاہیے ایک علمی مجلس قائم ہونے والی تھی دراصل ایک محدث سفیان سوری رحمہ اللہ سفیان ابن سعید ابنسائیدوری یہ ایک اور محدث یزید ابن بھی حبیب کے پاس گئے ان کے گھر اور جا کر کہا کہ حدث نہیں مجھے کوئی حدیث سنائی تو یزید ابن حبیب نے خاموشی اختیار کر لی اور احادیث روایت کرنے سے گریز کیا جب سفیان نے بار بار مطالبہ کیا تو بالآخر یزید حبیب نے جواب دیا کہ لا تجی نہیں اس وقت تک میں آپ کو حدیث نہیں سناؤں گا جب تک میری نیت درست نہ ہو جائے ابھی میری نیت پر شیطان نے وار کر ڈالا ہے کہ تم کتنے بڑے محدث ہو کہ سفیان جیسا محدث آپ کے دروازے پر آیا اور آپ سے سماع حدیث کا مطالبہ کر رہا ہے یہ نیت کا فطور ہے ابھی مجھے اپنی اصلاح کر لینے دو اور اپنی نیت کو سنوار لینے دو ورنہ کل جب قیامت قائم ہوگی تو یہ مجلس میرے خلاف حجت بن جائے گی میرے خلاف یہ مجلس ایک دلیل بن جائے گی جو میری ناکامی پر منتج ہوگی میرے دوستوں کبھی اخلاص نیت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور اللہ رب العزت جو بندے کو دیکھے گا کہ بندہ میرے لیے مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتا ہے بہت جلدی اپنے بندے سے صلح کر لیتا ہے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں کا مستحق قرار دے دیتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں اس کی رحمت اگر حاصل ہے تو ہم کامیاب ہیں اور اس کی رحمت سے اگر محرومی ہے تو ہم ناکام ہیں پوری دنیا اگر ساتھ ہو لیکن خالق کائنات کی رحمت نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں اور پوری دنیا ناتا توڑ دے اور اللہ کی رحمت ساتھ ہو تو ہم سب کچھ پیارے فکمر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا رحمت کا ارجو فلا تکل نیزانت نفسی طرف اے اللہ میں ہر وقت ہر لحظہ ہر گھڑی تیری رحمت کے سہارے کا طلب اسی سہارے کی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوں ہر آن یہ چاہتا ہوں کہ تیری رحمت میرے ساتھ رہے فلاں تقیل نف نفسی طرف آئے اور میری زندگی میں ایک ایک لمحہ ایسا نہ آئے ایک پل ایسا نہ آئے کہ تو مجھے اپنی رحمت کے سہارے سے دور کر دے اور کاٹ دے اور مجھے میری ذات کے سپرد کر دے ایسا کبھی نہ ہو ہمیشہ تیری رحمت کا سہارا قائم رہے اور میں اس سہارے سے منسلک رہوں اور مربوط رہوں یہ دعا امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ہر قدم اللہ تعالی کی رحمت کے طلبگار ہے اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو رحمت کی حاجت اور بڑھ جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے سونے کے لیے تو آپ سونے سے قبل یہ دعا کرتے بسم اللہ وضاحت تو جم بھی ببی کا ارفاق اللہ امسکتا نفسی فرحم ہے وہ ارسلتا فحفظ ہے بیمار تحفظ بھی عبادت کا سوال اے اللہ صرف تیرے نام کے ساتھ اپنا جسم بستر پہ گرا رہا ہوں اور صبح تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا یہ بستر پہ لیٹنا بستر سے اٹھنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں تو نبی علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہو رہا تھا صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے کہ آپ بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑا کرتے تھے بسم اللہ میں مذاہد و جم بھی وبے کا الفاڑ ہو اللہ ام ست نفسی فرحم ان ست نفسی فرحم ہے وہ ان ارسل تھا فرحفل بیما تحفظ بھی عبادت صالحین اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنا جسم بستر کے ساتھ لگا رہا ہوں اور صبح تیرے نام اور تیری توفیق سے ہی جسم کو اٹھاؤں گا اے اللہ اگر تو نے میرے نفس کو روک لیا میری روح کو روک لیا تو اس پر رحم فرما روکنے کا معنی یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اگر لوٹا دے تو انسان صبح کو بیدار ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اگر نہ لوٹائے تو وہ انسان مر جاتا ہے تو نبی السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ العالمین اب میں سوؤں گا اور یہ روح تیرے پاس چلی جائے گی اگر تو نے اسے روکنے کا فیصلہ فرما لیا یعنی موت دینے کا تو اس پر رحم فرمانا پھر یہ تیری رحمت کی محتاج ہو وہ ان ارسل تھا اور اگر تو نے اسے واپس لوٹا دیا بھیج دیا تو فحفظ تھا پھر اس کی حفاظت کرنا بما تحفظ بھی عبادت الصالحین جیسے اپنے نیک بندوں کی تو حفاظت کرتا ہے تو اس کی حفاظت فرمانا اگر روح قبض کر لی تو اس پر رحم فرمانا لوٹا دی تو اس کی حفاظت کرنا تو یہ دعا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے بلکہ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑا کرتے تھے کوئی شخص فوت ہو جاتا تو جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہ عبد کا وبن کا احتاج اللہ کا وہ انتغنی اذای یا اللہ یہ میت جو سامنے پڑی ہے یہ تیرا ایک بندہ ہے اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہے مر چکا احتاج اللہ رحمت اور یہ تیری رحمت کا محتاج ہو چکا ہے اسے موت آ چکی تیرے امر سے اور اس وقت یہ سراسر تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ون دا غنیزاب ہی اور تو اسے عذاب دے کر کیا کرے گا اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اپنی رحمت اور فضل کا معاملہ اس کے ساتھ فرما دے یہ آپ کی دعا جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والا کس قدر اللہ رب العزت کی رحمت کے سہارے کا محتاج ہے اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو اسی رحمت کے سہارے کی ضرورت ہر انسان کو ہوگی یہ بات نوٹ کر لو کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اس پر خالے کے کائنات کی رحمت نہ ہو اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا اللہ برحمت اللہ جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو ایک انسان جتنی چاہے نیکیاں کر لے مگر وہ نیکیاں جنت کا مول یا جنت کی قیمت نہیں بن سکتی جنت کا عوض نہیں بن سکتا ہاں وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ دیکھے اور اپنے بندے کو اپنی رحمت عطا فرما دے تو وہ رحمت جنت کے داخلے کا سبب بنے گی صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ بھی اپنی نیکیوں کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے آپ بھی جنت کے داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کے محتاج ہوں گے فرمایا کہ انا اللہ اللہ رحمت اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک اللہ رب العزت مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے یہ سارے نصوص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اہمیت کی دلیل ہے اور اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ ایک انسان کس قدر اس کی رحمت کے سہارے کا محتاج خواہ دنیا کی زندگی ہو یا مرنے کے بعد قبر اور عالم برزخ ہو یا کل جب قیامت قائم ہوگی حشر کا دن ہو ہر گھڑی ہر سو انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے سہارے کا محتاج ہوگا اس لیے عمل صالح کیے جائیں تاکہ رب کائنات کی رحمت حاصل ہو جائے اور بالخصوص ایسے اعمال پر توجہ دیں جنہیں موجود موج بات الرحم ہونے کا شرف حاصل جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالی کی رحمت بندے کے لیے واجب ہو جاتی ویسے تو ہر نیکی حصول رحمت کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا نتاق بڑا وسیع ہے رحمت کا دائرہ کوئی تنگ نہیں بلکہ بڑا وسیع ہے وہ رحمتی وسعت کل شعی میری رحمت ہر شے پر وسیع فرشتوں کی دعا قرآن میں مذکور ہے ربنا وسعت کل شعین رحمتم و علم اے اللہ تو ہر شے پر حاوی ہے بیتبار رحمت اور بیتبار علم آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہاں وہاں تک اس کی رحمت دو چیزیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت دوسرا اس کا غضب اس کا غصہ صفت رحمت بھی حق ہے اور صفت غضب بھی حق ہے دونوں صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اس کا رحمت کرنا کیسا ہے جیسا اس کے لائق اس کا غصہ کرنا کیسا ہے جیسا اس کے لائق کیا اس کی رحمت کا معاملہ غضب کا معاملہ ہم جیسا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ نہیں سکے مسل ہی شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ تشویح سے پاک ہے پھر اس کا رحمت کرنا کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہے اس کا غصہ کرنا کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہمارے پاکستان کا ایک بڑا طبقہ رحمت اور غزب کا انکار تو نہیں کرتا لیکن تعویلیں ایسی کرتا ہے کہ وہ انکار ہی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی رحمت کی صفت سے متصف نہیں ہے کیونکہ رحمت ایک انفعالی صفت ہے جو تغیر چاہتی ہے تغیر ابھی ہم آ رہے تھے ایک رکشے کا ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے ہوا تو جو جذبات تھے ایک دم تبدیل ہو گئے یعنی رحمت کے ترس کے شفقت کے یہ پہلے جذبات نہیں تھے وہ حادثہ دیکھ کر یہ جذبات بنے تو اس کا معنی جب کسی پر رحمت ہوگی تو اندر کے جذبات تبدیل ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تغیر سے پاک ہے تبدیلی سے پاک ہے جب کسی پہ غصہ آئے گا تو اندر کے جذبات تبدیل ہوں گے اللہ تعالیٰ غزب تغیر سے پاک ہے لیکن یہ سارے جو باتیں کی جاتی ہیں رحمت اور غزب کے حوالے سے یہ بندے کا ذاتی فہم یہ سلف صالحین کا فہم نہیں کتاب و سنت کا یہ فہم نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ صفت رحمت بھی حق ہے صفت غضب بھی حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اگر رحمت یا غضب کے تحت اندر کے جذبات تبدیل ہوتے ہیں تو یہ معاملہ انسان کا ہے نہ کہ خالق کا کیوں اس لیے کہ نہیں سکم اس لیے اس جیسی کوئی چیز نہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہے کسی تعویل کے بغیر کسی تعطیل یا کسی تشویح کے بغیر ہمارا ایمان ہمارا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر بھی ایمان ہے اور صفت غضب پر اور ترتیب ان دونوں صفات کی اللہ کے ہاں یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ان اللہ کتب کتاب فہو عندہ فوق العرش اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو عرش پہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود اس کتاب کا ایک جملہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ رحمت ہی غازہ بھی میری رحمت میرے غصے سے پہلے میری رحمت میرے غضب سے پہلے تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اس کی صفت رحمت حق ہے اور صفت غضب بھی حق ہے اور ترتیب ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ غضب کے معاملے سے پہلے اللہ تعالی ہر شخص کے ساتھ جو پہلا معاملہ فرمائے گا وہ اس کی رحمت کا ہوگا اور بندہ اگر اس رحمت کے معاملے کا حقدار بن گیا ثابت ہو گیا تو رحمت مسلسل ملے گی اور اگر اس معاملے کا حقدار اپنے آپ کو نہ بنا سکا اس کا اہل نہ بنا سکا تو پھر وہ سراسر اللہ تعالی کے غضب کا نشانہ بنے گا مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی گھرانے میں پیدا ہو مسلمانوں کے مشرقین کے مجوسیوں کے یہودیوں کے عیسائیوں کے ہندوؤں کے کسی گھرانے میں پیدا ہو حدیث کہتی ہے کہ وہ پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا یہ اس کی رحمت کلو مولود یو فطرہ ہر بچہ کسی گھر میں پیدا ہو یورپ میں ہو یا کسی عرب علاقے میں ہو مشرق میں مغرب میں ہندوستان میں پاکستان میں وہ پیدا کس چیز پہ ہوتا ہے فطرت اسلام پہ آب واہ ہو جو حو ہی تو یو نسرا ہی وہ یہ مجسان ہی اس کے ماں باپ اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں جو اس کو ماحول ملا جو اس کو دعوت ملی اس میں وہ ڈھل گیا لیکن پیدائش اس کی فطرت اسلام پر ہوئی جس کا معنی یہ ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو اگر اسلام کا ماحول دیا جائے اسلام کی دعوت دی جائے تو قبول اسلام کی فطرت اس میں موجود ہے کوتا ہی ہماری طرف سے ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے کبھی ہماری طرف سے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ شاید آپ کے دل میں یہ خیال آئے یہاں تھوڑا سا تناخذ اور تعارض ہے کچھ نصوص اس کے خلاف بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ان الانسان لفی خسر یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہر انسان کا آغاز نقصان میں اور گھاٹے میں ہر انسان ان الانسان لفی خس طلبا یہاں بیٹھے ال انسان الفلام استغراقی اور انسان خود جن سے جن سے انسان عموم انسان سارے کے سارے لفی خسر خسارے ہیں یہ لفی خسر خبر ہے اور خبر پر لام تاکید داخل یعنی اس خسارے کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا سارے انسان خسارے گھاٹے میں یہ تو ایک تعارض ہو گیا حدیث کیا کہہ رہی ہر انسان کا نقطۂ آغاز فطرت اسلام کا قرآن کیا کہہ رہے ہر انسان کا آغاز خسارے کے ساتھ اور نقصان کے ساتھ ہاں جو انسان اپنے آپ کو خسارے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے وہ کامیاب ہے جس کے لیے چار اصول الدین وامل الصالحات بتواس و طباء بہ چار اصول لیکن یہاں تعارض نہیں ہے دونوں مقام اپنے اپنی جگہ پر بالکل درست اور قابل فہم ہر بچے کا فطرت اسلام پر پیدا ہونا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے بلکہ اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے کہ اس کو اگر اسلام دیا جائے تو قبول کرنے کی صلاحیت ہے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ اسلام لے کر قرآن لے کر حدیث لے کر پیدا نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے اپنے اپنے پیروں کے بارے میں مشہور کر رکھے کہ وہ پیدا ہوئے تو حافظ قرآن تھے یہ گپ ہے جھوٹ ہے کہ فلاں پیر صاحب پیدا ہوئے جناب حافظ قرآن تھے فلاں پیر صاحب پیدا ہوئے جناب ان کا روزہ تھا ماں ان کو دودھ پیش کر رہی دودھ نہیں پی رہا حتیٰ کہ مغرب کی اذان ہوئی تو پھر دودھ قبول کیا اس نے یعنی روزہ افطار کیا سب جھوٹ ہے اخراجہ کمون کم لاتا شیا یہ عموم ہے اللہ نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس طرح کہ تمہیں کچھ علم نہیں تھا نہ کوئی علم تھا نہ کوئی عمل تھا تو بچہ اسلام لے کر پیدا نہیں ہوتا بلکہ قبول اسلام کی فطرت اور صلاحیت لے کر پیدا ہوتا اساس اس کی گمراہی پر ہے بے علمی پر ہے جہالت پر ہے اس سے اپنی محنت سے اس کو نکلنا ہوگا اپنی محنت سے جیسا کہ نبی السلام کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث خود سی یا کلکم کل اللہ من حدیت میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو ہدایت پر کون ہے جسے میں ہدایت دوں فستا حدونی آہ دیکھوں مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا یہ انسان کا آغاز گمراہی دلالت جہالت ہاں طلب علم کرو وہی الہی کے نور سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرو تو پھر یہ خسارے بھی ختم ہوں گے اور جہالتیں بھی دور ہوں گی اور تاریخیاں چھٹ جائیں گی نور علم ہوگا نور ہدایت ہوگا یہ انسان کو اپنی محنت سے کمانا پڑے گا تو بچے کا فطرت اسلام پر پیدا ہونا اس کا معنی یہ ہے کوئی اسلام لے کر پیدا نہیں ہوتا بلکہ قبول اسلام کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے اسے اگر اسلام کی تعلیم دی جائے اسلام سمجھایا جائے تو وہ قبول کرے گا چاہے وہ ہندو کے گھر میں ہو عیسائی کے گھر میں ہو یہودی کے گھر میں ہو اس کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے اور یہ خالق کے کائنات کا ہر بندے کے ساتھ ایک آغاز ہے سبقت رحمتی ہی غزہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے یعنی آغاز رحمت کے معاملے کے ساتھ بچہ کسی گھرانے میں پیدا ہو اس میں قبول اسلام کی صلاحیت موجود اس کو اگر دعوت دی جائے گی سمجھایا جائے گا دینی ماحول دیا جائے گا وہ قبول کر لے گا اس میں تاخیر نہیں کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر انسان کے ساتھ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ قوم تعنت کا مظاہرہ کرتی ہیں نافرمانی کبر حسد بغض دین سے دوری اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قوموں پر بن چکی ہوتی اللہ عذاب نہیں دیتا بلکہ نبی بھیجتا ہے رحمت یعنی رحمت کے معاملے سے آغاز ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور نبی السلام کی بےست تقریباً چھ سو سال بعد اس دور کو فطرت الرسول کا دور کہا جاتا ہے فطرت الرسول رسولوں کی بندش کوئی رسول نہیں آ ہدایت مفقود ہو چکی لوگ ڈٹ کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں شرک بدعت اور خرافات بد اخلاقی بد کرداری پورے معاشرے کو پوری زمین والوں کو ٹھانپ چکی تھی وہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ان اللہ نظر نظور فما بقایا عہد اللہ رب العزت نے اسی فترہ کے دور میں زمین والوں کو دیکھا اور تمام زمین والوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ کے غضب کو ابارا غضب کو دعوت دی کیونکہ کوئی زمین والا بشر حق پر نہیں تھا گمراہی پر تھا اب کیا مانا اللہ تعالیٰ اگر عذاب بھیجتا تو عذاب کی حجت پوری ہو چکی تھی وہ قوم عذاب کے مستحق بن چکی تھی لیکن سابقت رحمتی غضبی رحمت کا معاملہ پہلے ہے اور غضب کا معاملہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا بلکہ محمد الرسود اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رسول رسول رحمت مبعوث فرما دیا رسلنا کا اللہ اللہ رحمت انا نبی الرحمہ نبی السلام کی حدیث میں رحمت کا نبی انا نبی المرحمہ میں مرحمت رحمت کا نبی تو ایک رسول رحمت آ گیا یہ خالق کائنات کی رحمت کی علامت تو اس کی رحمت کا معاملہ پہلے لہذا یہ بات ہمارے لیے بڑی ایک تسلی کا باعث ہے کہ اس کی رحمت غضب سے پہلے ہر بندے کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور اگر بندہ اس رحمت کے معاملے کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا سکا پھر لا محالہ اس کے عذاب کی باری آئے گی بڑا شدید عذاب بڑا علیم عذاب فیو میں اضا بہ ہو بلا یو سکھو بسا جیسی پکڑ وہ پکڑے گا کوئی طاقت نہیں پکڑ سکے گی جیسا عذاب کو دے گا کوئی طاقت ویسا عذاب نہیں دے سکے گی تو آج کیا ضرورت ہے اس کی رحمت کا معاملہ مقدم ہے غزب کے معاملے سے تو آؤ ایک لگن پیدا کرو اپنے اندر اس کی رحمت کے حصول کے لیے اس کی رحمت کو کمانے کی ایک سچی طلب اپنے اندر پیدا کر اس کی رحمت کا استحقاق ہمیں مل جائے اس کی رحمت کے مستحق ہم قرار پا جائیں ایک سچا جذبہ ہو سچی طلب ہو آج بہت ہے اللہ رب العزت نے جو زندگی دی یہ تھوڑی نہیں ہے ساٹھ سال کی ستر سال کی اسی سال کی زندگی یہ کم نہیں ہے حصول رحمت کے لیے یہ بڑی طویل عمر وہ ذات تو بہت جلدی مان جاتی ہے راضی ہو جاتا ہے ستر سال کا عرصہ بڑا طویل ہوتا ہے ایک تو ہم بہت زیادہ تجربے نہ کریں بلکہ شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن کو تھام لیں اپنے آپ کو باور کر لیں کہ رحمت حاصل کرنے کی اساس جو ہے وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم نے ایک آیت کو ارجل آیات کہا ہے ارجا اسم تفصیل کا یعنی وہ آیت کریمہ جو سب سے زیادہ بندے کی امید قائم کرتی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ دائرہ بہت وسیع ہے کلیائی عبادی اللہ اصرفین لا تکمت من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے بندے بھی وہ جو نیک و کار نہیں بلکہ اپنے نفس پر زیادتیاں کیے بیٹھے گناہوں کی زیادتیاں جرائم کی زیادتی بڑے بڑے جرم تم کر چکے ہو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب تم کر چکے ہو لا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا مانا بڑا وسیع تھا نا اس کا دائرہ بڑا وسیع کہ جو بے تحاشا جرائم کے مرتکب ہو چکے وہ بھی اپنے خالق اور مالک کی رحمت سے مایوس نہ ہو دل لائے میں آ تو رحمت رحمت کا دائرہ دیکھو صحیح بخاری کی حدیث اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں سو رحمتیں انزل منها واحد ان میں سے ایک رحمت اللہ نے زمین پہ اتار دی صرف ایک رحمت اس پوری کائنات میں سارے اولین و آخرین کے بیچ میں اسی ایک رحمت کا معاملہ چل رہا ہے ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے شفقت اور رحمت سے پیش آ رہی ہے اسی رحمت کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو روزی دے رہا ہے ہدایت دے رہا ہے رزق دے رہا ہے خزانے دے رہے ہیں اسی ایک رحمت کا حصہ ہے جانور اپنے بچوں سے رحمت سے پیش آ رہے ہیں اسی رحمت کا حصہ ہے یعنی اس کائنات میں ہونے والی ہر رحمت اسے ایک رحمت سے ماخوذ یعنی ایک رحمت ان سو رحمت میں سے ایک رحمت صدیوں سے چل رہی ہے اور صدیوں قائم رہے اربوں کھربوں لوگ اس ایک رحمت سے معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اسے ایک رحمت سے ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں ایک رحمت کا معاملہ چل رہا ہے باقی ننانوے رحمت ہے ننانوے رحمت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھولے گا اہل جنت کے لیے ننانوے رحمتوں کے ساتھ اہل جنت کے ساتھ معاملہ فرمائے گا یہ اس کی رحمت کی وسعت رحمت کی وسعت یعنی ایک رحمت سو میں سے ایک رحمت صدیوں سے چل رہی اور صدیوں چلتی رہے گی اربوں خربوں انسان جن فرشتے پرندے درندے چرندے اسی رحمت سے جو ہے وہ اپنا معاملہ رحمت کا کر رہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک میدان جنگ میں جنگی قیدی ایک طرف رکھے ہوئے تھے ان میں عورتیں بھی تھیں ایک لونڈی اس کا بچہ کھو گیا وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی جو مل نہیں رہا اور بڑی بے قرار نبی علیہ السلام وہ مندر دیکھ رہے صحابہ بھی دیکھ رہے نبی علیہ السلام چونکہ بڑے مربی تھے بڑے مربی تربیت کرنے والے تزکیہ کرنے والے اور تسکیہ کرنے والے آپ نے سوچا کہ یہ منظر بڑا غنیمت ہے صحابہ کی تربیت کر دی جائے آپ نے پوچھا اترو نہ ساتھیوں بتاؤ اس عورت کو اگر بچہ مل گیا جیسے یہ ڈھونڈ رہی ہے تو بچے کو پا کر اپنے ہاتھ سے جلتے چولہے میں ڈال دے گی جلتے تندور میں ڈال دے گی صحابہ نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ذرا اس کی بے قراری دیکھیے اس کی ممتا دیکھیے تو رسول اللہ سب نے ساتھ ہی لیہ جو پیار اور محبت اور شفقت اس عورت کے دل میں اپنے اس بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار رحمت ہی وسعت اللہ شہید یہ اس کی رحمت کا معاملہ رحمت کی وسعت کہ جو شفقت اور محبت اور پیار اس ماں کے دل میں اپنے بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار اس لیے جو لوگ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتے ارحم یار رحمان ارحم فی اور یار ہم فی السماء جو بندے دنیا میں رحم دل ہیں جن کے دلوں میں رقت ہے نرمی ہے یرحم الرحمان ان پر رحمان رحم کرتا ہے وہ رحمان کی رحمت کے مستحق ہے ارحم الارض تم رحم کرو زمین والوں پر یرحم کو منفی منفراد تم پر رحم کرے گا آسمان والا یہ ایک تقسیم ہے یہ زمین والے اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے جو بندے اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا اور محبت کا برتاؤ کریں گے اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا پیار کی کوئی بھی شکل منساطارخیر مسلم عورت ہو سطر اللہ علیہ یوم الخیام جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی عیب کو چھپا لے کسی عیب پہ پردہ ڈال دے کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالی اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال دے یہ بھی بندوں کے ساتھ ایک رحمت کا معاملہ شفقت اور محبت کا معاملہ اپنے کسی بھائی کے عیب کو چھپا لو نہ کہ اس کو رسوا کرو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے میں پردہ ڈال دے گا اس کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا منکف غضب ہو اللہ یوم القیام جو شخص اپنا غصہ پی جائے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے میں پردہ ڈال دے من قدم غیظ ملا اللہ قلبہ رضن یوم القیام یہ صحیح الجام صغیر کی روایت حسن صنعت کے ساتھ کہ جو شخص غصہ پی جائے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو رضا اور محبت سے بھر دے غصہ اگر نہ پیتا غصہ کس پر نکلتا اللہ کے بندوں پر تو اللہ کے بندوں کو غصے سے بچا لیا اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن رضا سے بھر دے تو جس قدر اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرو گے اللہ تعالیٰ بھی اسی قدر آپ کے ساتھ محبت کا اور رحمت کا معاملہ جس پر بے شمار دلائل موجود ہے بے تحاشا دلائل نبی رحلام کی حدیث لن اخی المسلم فی حاجت ہی احب من ان شہر کو میرا بھائی مسلمان بھائی میرے پاس آئے کسی ضرورت کے تحت اور میں اس کی ضرورت حل کرنے کے لیے ساتھ چل پڑوں ساتھ چل پڑو فرمایا کہ یہ عمل مجھے اس مسجد میں ایک مہینے کے احتکاب سے زیادہ افسر ایک مہینے کے احتکاب سے زیادہ افسر چلیں یہ معاملے تو ہو گئے دنیاوی اعتبار سے غصے کو پی جانا غصے کو روک لینا اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر دینا اللہ اس قدر راضی بندے کو اس قدر نوازتا ہے رحمتوں کے خزانے عطا فرماتا ہے اور یہی اگر آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ دینی تعلق قائم کر لیں ان کو دین کی نصیحت دینے کے لیے دین کی ہدایت دینے کے لیے دین کی دولت دینے کے لیے کتاب و سنت کا نور ان کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے تو اللہ کتنا راضی ہوگا کیونکہ دین کا معاملہ دنیا کے معاملے سے اہم ہے اور مقدم دنیا کی تو اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں لوکانہ جناح بردا ما سکا کافر شربت اگر یہ پوری دنیا دنیا کے سارے خزانے اور یہ ساری سربتیں اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو کسی مشرق کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہ دیتا مگر سب کو دے رہا بے تحاشا دولتیں دے رہا کیونکہ دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے کوئی ان دنیا لم حو الا اللہ حلب امام بہتی حدیث لائے اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے بے تحاشا دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن ولا دین اللہ حب دین نہیں دیتا مگر صرف اس کو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کے یہ نتائج ہیں اگر دینی خیر خواہی ہو اس کے کیا نتائج ہوں اللہ کس قدر رادی ہوگا کیونکہ دنیا کی دولت سے دین کی دولت کہیں اہم ہے کسی کو دنیا بھی فائدہ پہنچائیں گے وہ اس کی دنیا کی زندگی تک محدود ہے لیکن اگر کسی کو دینی فائدہ پہنچاؤ گے اس فائدے کا تعلق اس کی آخرت کی اصلاح کے ساتھ ہوگا آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہوگا اور یہ کامیابی دنیاوی کامیابی سے بہت اہم مقدم ہے یہ سر فہرست ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اگر اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہو اس کی بھی تگو دو کیجیے اور اس کا تعلق اگر دین کے امور سے ہو اس کی بھی کوشش کیجیے دین کے اعتبار سے خیر خواب تو قرآن پاک کی ارجل آیات کا ذکر ہو رہا تھا وہ آیت جو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امیدیں قائم کرنے والی کل ان کن تم تو اللہ رحمتوں سے بھرپور اللہ کا فرمان اے پیغمبر کہہ دیجیے اگر تم واقعی اللہ کی محبت کے طلبگار ہو اللہ کی محبت جس محبت پر جنت کے فیصلے ہوں گے اس محبت کے بغیر جنت کا داخلہ ناممکن اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار گار ہو تو اس کی ایک ہی بنیاد فتح میری اتباع کرو میری اتباع یہ عمل سب سے بڑا عمل ہے جس کا تعلق موجبات مجھے بات الرحمت سے اللہ کی اللہ کا پیار اللہ کی محبت کے طلبگار ہو میری اتباع کرو اتباع اتباع مکمل پیروی کا نام ناقص پیروی کا نہیں ادخلوف خلوف میں کاف اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یہ ہے ناقص نہیں مکمل پیروی عقیدے میں منہج میں عمل میں عبادات میں اخلاقیات میں معاشیات میں اقتصادیات میں ہر میدان میں مکمل اتباع کرو اس کا سمرا یہ ہے کہ تم کو دو لازوال نعمتیں ملے گی یو پی اللہ ایک اللہ تم سے محبت کرنے لگے تمہاری طلب یہ تھی ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے یعنی ہم محب بن جائیں اللہ محبوب بن جائے اگر میرے پیغمبر کی پیروی کرو گے اللہ محب بن جائے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ و شان خزانہ ہے اور پھر بھیا لکم اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے تمام گناہوں کو معاف کر دے یہ ارجل آیات کیونکہ جنت کے داخلے کے دو ہی اسباب ہیں ایک تو وہ شخص جنت میں جا سکے گا جس کو اللہ کی محبت مل گئی اللہ کی رحمت مل گئی دوسرا وہ شخص جنت میں جا سکے گا جو گناہوں سے پاک صاف ہو گناہ ایک غلازت ہے اور جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے ایک گناہ بھی اگر انسان کے دامن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے جنت میں نہیں جا سکے جب تک وہ گناہ پاک صاف نہ ہو پاک صاف ہو کر جنت کا مسئلہ بنے گا تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں خزانے لٹا رہے ہیں تقسیم فرما رہے ہیں کہ فتح میرے حبیب کی اتباع کر لو یہ حبیب کو ملا اللہ تم سے محبت بھی کرے گا یا پھر ضرور حکم اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا ارب جلا یہ عمل سب سے قوی اساس ہے اس کی رحمت کی موجبات کی اللہ کے حبیب کے ساتھ تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور یہ تعلق رکھنا پڑے گا قائم کرنا پڑے گا اس کے بغیر گزارا نہیں اللہ تعالی نے اس و حسن اپنے پیارے پیغمبر کو قرار دیا رسول کہتے کسے نبی کی تعریف کیا ہے اور رسول اور رابط بین اللہ و بین خلق یہ ایک رابط ہوتا ہے رابط جوڑنے والا ملانے والا اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پہنچانے والا اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا یہ رسول کی تعریف اور رابط یہ رابط ہے خالق اور مخلوق کے مابعے کوئی دوسرا رابط ہے اللہ نے بنایا کہ چلو آبا اجداد بھی رابط بن سکتے ہیں یا قوم برادری بھی بن سکتی ہے یا دنیا کے پیر و مرشد اور امام بھی بن سکتے ہیں کسی کا نام نہیں رسول جس شخصیت کا نام رسول ہے وہی رابط ہے بین اللہ و بین خلق ہی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی مخلوق کو اللہ تک پہنچانے والی فرشتوں نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا فرشت صحیح بخاری کے حدیث میں مثال موجود ہے تفصیلی حدیث ہے من اطاع محمد فقط اطاع اللہ یہ جوڑ ہے من اطاع محمد فقد اطاع الله ومن اصا محمد فقد اصا الله محمد فرق بين الناس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی کیسا رابطہ یعنی یہ اطاعت اللہ کی اطاعت تک پہنچا رہی اور اگر نافرمانی کی تو وہ شخص چاہے پوری کائنات کا دامن تھام لے محدثین کا فقہا کا اللہ کے پیغمبر کے دامن کو نہیں تھاما وہ اللہ کا نافرمان وہ اللہ کی ہدایت تک پہنچ نہیں سکتا کہ ارجن آیا اللہ کے پیارے پیغمبر کی تو پھر یہ بات طے کر لو فتح بہونی کا تقاضا پوری اتباع ہو امام الانبیاء کو اور پوری اتباع کا معنی یہ ہے کہ ہر مسئلے عقائد میں مناہج میں احکام میں عبادات میں معاملات میں نکاح و طلاق میں جہاد میں فرائض میں نوافل میں اخلاقیات میں سیاسیات میں ہر مقام پر اللہ کے پیغمبر کی اتباع یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے گا وہ شخص اللہ کے پیار کا مستحق بن جائے گا جب پیار کا مستحق بن گیا اللہ کا محبوب بن گیا تو پھر گناہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بٹھا دے گا بھلا اللہ بندے سے محبت بھی کرے اور اس کے گناہ بھی باقی ہوں نہیں گناہ مٹ جائیں گے اللہ گناہوں کو مٹا دے گا اور یہ دو ہی اسباب ہیں جنت کو حاصل کر دیں گے اللہ کی محبت اور گناہوں کی بخشش اسی دعوت کو ہم نے عام کرنا ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ایک وقت تھا کہ یہ دعوت بالکل مضبوط تھی اللہ کے پیارے پہ عمر کی اطاعت کا نام نہیں تھا تقلید شخصی کے ڈیرے تھے اور پیر پرستی کا راج تھا ہر شخص کا دامن اسی میں الجھا ہوا تھا پیر پرستی جناب پیر کو نظرانہ پیش کر دو وہ ہماری دنیا اور آخرت کے امور کا متولی بن جائے ہمیں سنبھال لے رحم اللہ شیخنا اللہ ہمارے شیخ ہمارے مربی ہمارے امیر شیخ شاہ راشدی رحم اللہ رحم فرمائے جنہوں نے تقلید کے ساتھ پنجا آزمائی اور پیر پرستی کے ساتھ پنجا آزمائی کی تنہ تنہا تن تنہا اس وقت چند رفقا آپ کے ساتھ تھے مٹھی پر علماء آپ کے ساتھ تھے اور پیارے پیغمبر کی حدیث کی بمزاد من امتی ظاہری نظر حق میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہی اس جماعت کا تشخص نہیں تھا یہ جماعت ناپید تھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اس صوبے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمارے شیخ کو وہ جماعت قائم ہوئی یہ پہلی جماعت اسابات الحق اس کا وجود ضروری ہے اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی قیامت تک کے لیے کہ قیامت تک کے لیے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی جماعت کی تاسیس ہو گئی جماعت حزبیت کب بنتی ہے جب اس کی موجودگی میں کوئی شخص نئی جماعت قائم کرے پھر وہ تحزب ہوگا اور تفرق ہوگا پھر مسلمان تقسیم ہوگا جب تک یہ جماعت واحدہ ہے اس پر ایک کتاب بھی ہے شیخ ربی المدخلی رحمہ اللہ کی کہ جماعت واحد لا اشارات یہی نام ہے غالباً ایک جماعت نہ کہ دس جماعت تو ایک جماعت جو قائم ہو حق پر سچے منحج پر کتاب و سنت کی اساس پر وہ تحزب نہیں وہ جماعت واحدہ مطلوب ہے اللہ کے پیارے رقم کے حدیث ایک اسادہ ایک طائفہ ایک جماعت ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے ہمیشہ حق پر قائم اس کا قائم ہونا ضروری اور شیخ نے قائم کیا اور بحمد اللہ ایک پورے نظم اور قوت کے ساتھ اب وہ کام جاری بسا رہی ایک وقت تھا کہ اس صوبے سندھ میں مساجد اہل حدیث بالکل نافید اور مفہوت تھی ابھی بیان ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ اب بارہ سو مساجد اب تک بن چکی بھائی تحزم تو نحوست ہوتی ہزریت تو نحوست ہوتی ہے ہزریت میں برکت نہیں ہوتی اگر جمید اہل حدیث نحوست ہے تو ہزاروں علماء کہاں سے پیدا ہوں گے یہ دعات حق کہاں سے پیدا ہوں گے یہ مساجد کیسے تعمیر ہو گئی اور پھر یہ دعوت کا مربوط نظام کیسے جاری مساری تحزب تو نحوست کا نام لیکن نہیں کچھ دوستوں کے فہم میں فرق ہے وہ ہر جماعت کو ہزریت کہتے ہیں حالانکہ ایک اسابہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق موجود ہونا ضروری جو حق پر قائم رہے اور حق پیش کرے حق بیان کرے اور اگر یہ اسابہ ہونا ضروری ہے اور ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو پھر پورے صوبہ سندھ میں اس اسابہ کو تلاش کرو پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک وہ اسابا کون ہے کون حق کا کام کر رہی کون توحید خالص کا کام کر رہی اور یہ جو ارجن آیات ہے سنت کا درس اور قرآن حدیث کی دعوت یہ کون جماعت پیش کر رہی سچے ایک منہج کے ساتھ منہج حق کے ساتھ جس کی دنیا بھر کے علماء نے تصدیقات بھی کی اور تعداد بھی کی کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن ہم اللہ رب العزت کے نعمت کی تحدید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے شیخ کا تلمس دیا اور شاگردی دی ان کے اشراف کا شرف ہمیں عطا فرمایا ان کی شاگردی کا شرف ہمیں عطا فرمایا اور وہی نہج بحمد اللہ قائم ہے دعوت توحید کا دعوت الاسلم کا ایک ایسی جماعت کے پلیٹ فارم پر جو کہ اسابہ عید الحق ہے جو کہ طائفہ عید الحق ہے نبی اسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور اللہ رب العزت اس عمل کو جاری فائر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے ہم کو حق کا سچا دائی بنا دے توحید کا سچا دائی بنا دے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنے اس دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اس دعوت کو ہم پھیلائیں اور اس کو لے کر نکلیں شرک کے جو ایوان ہیں اور شرک کے جو میدان ہیں وہاں توحید کی دیں اور جب کا جو ہے ایک عمل ہے ایک بے تحاشا عمل وہاں پر سنت کی علمبرداری کریں اور کتاب و سنت کو قائم کر کے واقع اس عظیم ملک پاکستان کی اہم بنیادوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ کیا تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمیں اس نظریے کی بنا پر پاکستان سے محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک واقعات کتاب و سنت کا گہوارہ بن جائے اللہ پاک توفیق فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرما لے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو علم نافع کے لیے کھول دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حاضر واستغفر الله اللہ علی بلک دعوانا ان الحمد للہ العالمين ایک سوال ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو تقاریر تحریروں مجالس اور انٹرنیٹ وغیرہ میں تنقید کرنا ان کی خامیوں کی تشہیر کرنا جائز ہے اگر یہ درست نہیں تو حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا شریعت و سنت کے مطابق کیا طریقہ ہے دیکھیں حکمرانوں پر برسر عام تنقید کتاب و سنت کے خلاف ممبروں پر چوکوں پر یا اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر ان کے ایوب کی تشہیر کتاب و سنت کے خلاف ہے کے خلاف ہے حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی حاکم کو کوئی بات کہنی ہے تو اس کا بازو پکڑ لے اس کو ایک طرف لے ہے اور تنہائی میں اس کو نصیحت دے اور تنہائی میں خیر خواہی کرے کیونکہ نصیحت کا معنی خیر خواہی اور حاکم جس کی عزت نفس سب سے اونچی ہوتی ہے اس کے عیوب اگر برسر عام بیان کرو گے تو اس کی عزت نفس مجرو ہوگی عزت نفس اگر مجرو ہوگی تو نصیحت کو قبول نہیں کرے بلکہ اس کی رونت اس اس کی جاگے کا کبر جاگے اور نہ صرف یہ کہ اس کو قبول کرے گا قبول بھی نہیں کرے گا اور آپ کو سزا بھی دے سکے جس سے آپ کا دامت کا راستہ مسدود ہو سکے اس کے برعکس آپ حکام کے لیے جو طریقہ ہے یعنی وہ اختیار کرے اگر ملاقات کا موقع ملتا ہے تو تنہائی میں بات ملاقات کا موقع نہیں ملتا تو ایسے دوستوں کے ذریعے پیغام پہنچائیں جو دوست ان سے ملتے ہیں اپنی جیسے قومی اسمبلی کا رکن صوبائی اسمبلی کا رکن ہوئے حکام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک پیغام خط کی صورت میں انہیں دے دیا جائے تاکہ ایک ضروری ایک خیر خواہی کا تقاضا اور حق آپ ادا کر سکتے باقی یہ کوئی منج نہیں ہے کہ آپ چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر آج کے دور میں سب سے خطرناک روش عمران خان دھرنوں کی صورت میں کئی کئی دن مہینے دھرنے اور گالی گلوچ اور تنقیدیں اور کیچڑ اچھالنا یہ سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے منج حق کے خلاف ہے اس سے گریز کرنا چاہیے اور صرمی جو ایک انداز ہے کا اس کو اختیار کرنا چاہیے اور جو لوگ اس کے دست و بازو بننے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کے وہ یقیناً اس روش خلاف ہے کتاب و سنت میں خود مبتلا ہے اس میں تعاون کر برابر کے شریک ہیں اس جرم میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فام کی توفیق ادا آپ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں فرمایا کہ آپ کو شیخ وزیر روی بن مت مدخلی حافظ اللہ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل لیکن کچھ لوگ شیخ روی کے مرجئی اور کذاب ہونے کی تشہیر کر شیخ روی رحم اور حافظ ان کے مقام گرما میں جو ان کی رہائش ہے وہاں متعدد دن جانے کی سعادت ملی ان دن کتاب کا درس چل رہا تھا وہ شیخ نے شیخ دان ابو حاضم کا رد میں لکھی تھی اس کا سما طلبا کرنے ان کے میں شریک تھے اس طرح چند دن کی مجلس سے شرکت کا موقع ملا جو باتیں آپ نے کی ہیں حقیقت یہ کہ میں ذاتی طور پر نبیر اسلام کے حدیث پر عمل کرتا ہوں ان باتوں کو چھوڑ دو یہ بڑی بدبودار بات ہے شیخ ربی کیا کہہ رہے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں دنیا کے علماء کے بارے میں مجھے اس سے کوئی نہیں دنیا کی علماء کیا کہتے ہیں شیخ ربی کے بارے میں کبھی اس پر توجہ نہیں دی دروہا بہتہ بول دینا یہ موضوع ہی بربود آ وہ لوگ ان کو مبارک ہو جو صبح و شام ایک ان کی روش ہے اس میں وہ خدا ہے ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے ہر وقت اس نجاست میں وہ گرے رہتے ہیں تنقیدیں اور تنقیدیں اور صرف تنقیدیں برائے تنقید اگر آپ اس سہمت کے علاقے میں رہتے ہیں یہاں شرک کے اڈے موجود ہیں آپ توحید کے نمبرداری کریں شرک کے خلاف آواز اٹھائیں نہ کہ آپس میں الجھ کر اپنی طاقت کو تقسیم کر کے لوگوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کرے لیکن میں اس میں نہ کسی کو اپنا کہہ رہا ہوں نہ کسی کو بے گانا کہہ رہا ہوں جو ہے اس کو مبارک ہو لیکن یہ من ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں شہر کی گیسٹ کے پروگرام ان کے دروس جو ردود کے بارے میں کبھی وہ سننے کی کوشش نہیں نہ اس سے کوئی تعلق اور واسطہ ہاں بہت سے کمار اور ہمارے سنیں کہ بعض حوالوں سے شہر کا من ہے غلط ہے قابل قبول نہیں رد رد اور صرف رد اور وہ بھی اپنے صارفین پر یہ قابل قبول نہیں لیکن میں نے عرض کیا کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے یہ بدبودار موضوع ہے اس سے کوئی نہ کوئی غرض ہے اور نہ تعلق ہے شہر کیا کہہ رہے بندہ وائل دنیا شہر کے بارے میں کیا کہہ رہی بندہ وائل میرا کام یہ ہے اپنی اصلاح کروں اور جو ایک علم جو تھوڑا بہت اللہ نے دیا اس کو پھیلانے کی کوشش کروں لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا